باب سوم نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے اس قول کے معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نور و ظلمت کے ستر پردے ہیں اگر انہیں کھول دے تو اس کے ذات کی تیزیاں ہر اس چیز کو جسے اس کی آنکھیں پالیں ہلاک کر دیں اور بعض روایات میں سات سو اور بعض میں ستر ہزار پردے بھی آئے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے بے ذات روشن ہے اور حجاب ہمیشہ محجوب کی بنسبت ہوتا ہے اور محجوب تین قسم کے لوگ ہیں اول جو صرف ظلمت کے پردے میں ہوں ثانین جو محض نور سے پردے میں ہوں ثالثن وہ لوگ جو اس نور سے پردے میں ہوں جو ظلمت کے ساتھ ملحوظ ہے ان اقسام کی بھی بہت سی قسمیں ہیں مثلا ممکن ہے کہ میں انہیں شمار کرنے کی سائی کروں لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ یہی تعداد مراد ہے اور اس تعداد سے حسر مقصود ہے معلوم نہیں کہ حدیث میں حسر مراد ہے یا کوئی اور شے لیکن سات سو یا ستر ہزار پر حسر کرنا سوا اس کا سوا اس کا قوت نبویہ ہی ادراک کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود میرا یہ گمان ہے کہ یہاں مذکورہ عدد سے شمار مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عدد کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ خاص عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے اس حقیقت سے خدا تعالی زیادہ واقف ہے کیونکہ وہ ہماری وسعت علمی سے خارج ہے میری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ میں تجھے حجابات کے اقسام اور اقسام الاقسام کی تفصیل بتا دوں جو حسب ذیل हैं قسم اول قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو ظلمت میں محجوب ہیں اور یہ ملحد لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو حیات اخرویہ پر ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ لوگ ہیں جو اس جہاں کے سبب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اسے محال تصور کرتی ہے کیونکہ طبیعت ایک ہی صفت اور حالت ہے جو اجسام میں مرکوز ہے لیکن وہ خود تاریک ہے کیونکہ طبیعت میں نہ تو معرفت و ادراک پایا جاتا ہے نہ اسے اپنے نفس کی خبر ہے اور نہ اس کا تصور ہے اس کے لیے نور بھی نہیں جو ظاہری آنکھ سے دیکھ لے نمبر دو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس میں مشغول ہیں اور انہوں نے سبب کے تلاش کی سائی نہیں کی ان لوگوں کی زندگی چوپایوں کی طرح ہے ان کے حجابات خود ان کا نفس اور ان کے شہوات ہیں اور ہوا و نفس سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں اسی لیے خدا تعالی کا ارشاد ہے افرائیت من اتخذ الہ ہوا ہو اس اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض خواہش نفس ہے ان کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک طبقہ کا تو گمان ہے کہ دنیا کا مقصود حاجت اور شہوات کو پورا کرنا اور لذات حیوانیہ کو حاصل کرنا ہے یعنی نکاح کھانا پینا اور لباس یہ لوگ لذات کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی طلب میں منہمک ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان امور کو حاصل کر لینا ہی اصل سعادت ہے انہوں نے اپنے لیے اسی کو پسند کیا ہے یہ لوگ چوپاؤں کے قائم مقام ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر بس اس سے بڑھ کر کون سی ظلمت ہوگی یہ لوگ محض اندھیرے میں ہیں موجودہ دور میں اسی طبقہ کی اکثریت ہے ایک دوسرے فرقہ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ غایت سعادت یہ ہے کہ غلبہ اور بڑائی حاصل ہو اسی باعث وہ قتل و غارت میں مشغول رہتا ہے بدوی جنگلی اور بعض کردوں اور اکثر بے وقوفوں کا یہی مذہب ہے یہ لوگ صفات درندگی کی ظلمت میں محجوب ہیں کیونکہ درندگی ان پر غالب ہے اور ان کا مقصود بڑی بڑی لذات ہیں ہیں یہ لوگ اسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ درندگی کے مرتبے پر قائم رہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل مرتبہ پر تیسرے فرقے کا تصور یہ ہے کہ انتہائی سعادت یہ ہے کہ بہت سا مال اور فراخی ہو اس لیے کہ مال ہر قسم کی شہوت پوری پورا کرنے کا آلہ ہے اور اسی سے انسان اپنی حاجت روائی کرتا ہے ان لوگوں کی ہمت صرف مال جمع کرنا اور اسے بڑھانا ہے جائیداد منقولہ و غیر منقولہ عمدہ گھوڑے چوپائے کھیتی کی کثرت یہی ان کی طلب ہے پھر یہ زمین کے نیچے اشرفیاں جمع کرتے ہیں تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمام عمر سائی کرتے خطرناک میدانوں کے طے کرتے سفر کی مشقتیں اٹھاتے سمندروں میں سفر کرتے مالوں کو جمع کرتے اور اپنے نفس پر بخل سے کام لیتے ہیں یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق ہیں ہلاک ہو جائے بندہ دینار اور ہلاک ہو جائے بندہ درہم اس سے بڑھ کر کیا تاریکی ہوگی کہ انسان پر اتنی بات بھی مشتبہ ہے کہ سونا چاندی دونوں پتھر ہیں بذات مقصود نہیں اور جب اس سے حاجات بھی پوری نہ کی جائیں اور ضروریات پر بھی انہیں خرچ نہ کیا جائے تو یہ کنکر کے برابر ہیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کی جہالت اس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ بلکہ تعلیم یافتہ ہے اس کا گمان یہ ہے کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ خوب جاہ و جلال ہو شہرت ہو اور گھر گھر چرچے ہوں بہت سے متبعین ہوں اور حکومت کی باغ ہاتھ میں ہو تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ ہم وقت آئینہ کی جانب دیکھتے ہیں اور کنگھی چوٹی میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ گھر میں کھانے تک میسر نہیں لیکن وہ اپنا مال نفیس نفیس ٹکڑوں پر صرف کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں اس قسم کے لوگ لاتعداد ہیں اور یہ سب کے سب خدا تعالی کی جانب سے غافل اور ظلمت کے پردوں میں محجوب ہیں ان کے نفوس اندھے ہیں ان تمام جماعتوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور ایسا مسلمانوں کے خوف کے سبب سے کرتے ہیں یا ان سے مدد لینا یا ان کے مال کی طلب مقصود ہوتی ہے یہ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب میں تعصب پیدا کرتے ہیں جب اس کلمہ سے یہ لوگ عمل صالح کی جانب متوجہ نہ ہوں تو یہ کلم ہرگز بھی انہیں ظلمات سے نہ نکالے گا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں نور سے نکال کر ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں لیکن اگر لیکن جس شخص میں یہ کلمہ کم از کم اتنا اثر کر جائے کہ اسے برائی بری معلوم ہو اور نیکی اچھی معلوم ہو تو وہ خالص ظلمت میں نہیں اگر چہ گناہ گار ہوں یعنی اس میں ظلمت کے ساتھ نور بھی پایا جاتا ہے دوسری قسم کے لوگ وہ جماعت ہیں جو ایسے نور سے محجوب ہیں جو ظلمت سے ملا ہوا ہے یہ تین قسم کے لوگ ہیں پہلا اول قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا منشا حص ہے نمبر دو دوسری قسم کے لوگوں کی ظلمت کا منشا خیال ہے نمبر تین ایک قسم وہ ہے جن کی ظلمت کا مقصود قیاسات عقلیہ فاسدہ ہیں پہلی قسم وہ ہے جو ظلمت حصیہ سے محجوب ہے یہ وہ گروہ ہے کہ ان میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو اور حرص کرنے سے محترز نہ ہو اور اپنے رب کی معرفت کا شوق نہ رکھتا ہو ان میں سے اول درجے پر بت پرست لوگ ہیں اور آخری درجے میں تنویہ ہیں ان دونوں کے بھی کئی درجات ہیں اول گروہ بت پرستوں کا ہے وہ فل جملہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جو خود کو ان کے اندھے نفوس پر ترجیح دینا لازمی بتاتا ہے ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کا رب ہر شے سے زیادہ عزیز اور ہر نفیس شے سے بہتر ہے لیکن انہیں حص نے محجوب کر رکھا ہے کہ وہ عالم حص سے آگے نہیں بڑھتے انہوں نے عمدہ جواہرات سونا چاندی اور یاقوت سے عمدہ عمدہ مورتیں بنائیں اور انہیں اپنا معبود یقین کر لیا یہ لوگ صفات خداوندی اور اس کے جمال و عزت کے نور سے محجوب ہیں انہیں اس نور سے جس کی ظلمت نے روک رکھا ہے کیونکہ حصے عالم روحانی کے مقابلے میں ظلمت ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے دوسرا گروہ ایک خاص جماعت ہے جو ترکستان کے پرلی جانب واقع ہے ان کا نہ کوئی مذہب ہے اور نہ شریعت ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اسی لیے جب وہ کسی خوبصورت انسان گھوڑے درخت وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے یہ لوگ جمال کے نور سے ظلمت حص کے ساتھ محجوب ہیں یہ بت پرستوں کی بنسبت نور کے ملاحظہ ہیں زیادہ داخل ہیں کیونکہ وہ مطلق حسن کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ کسی ذات ذات خاص کی اور اسے کسی خاص شخص کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھتے پھر وہ قدرت جمال کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ مصنوعی کی جسے خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو تیسرا گروہ اس کا قائل ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات میں نورانی ہو بلحاظ صورت خوبصورت ہو اور اپنے نفس میں غائب ہو اپنے حضور میں باہیبت ہو کوئی اسے اس کے قرب کی طاقت نہ رکھتا ہو اس لیے کہ ان کے نزدیک بھی غیر محسوس کا کوئی مقصد نہیں انہوں نے صفت پر آگ کو پایا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے اپنا رب بنا لیا یہ لوگ سلطنت اور رونق کے نور سے محجوب ہیں اور یہ تمام امور خدا تعالی کے انوار میں داخل ہیں چوتھا گروہ کہتا ہے کہ ہم آگ پر غالب ہیں اسے جلاتے اور بجھاتے اور اس میں تصرف کرتے ہیں اس لیے وہ خدا کے قائل نہیں بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس شے میں سلطنت اور رونق پائی جاتی ہے ہم اس میں سے ہم ہم میں اس کے تصرف میں داخل ہوں اور وہ بلندی کے ساتھ بھی موصوف ہو وہ خدا ہے ان لوگوں میں علم نجوم اور ستاروں کی طرف تاثیرات کا منصوب ہونا مشہور تھا اس لیے ان میں سے بعض نے تو شیری کی عبادت کی بعض نے مشتری وغیرہ ستاروں کی اپنے اپنے اعتقادات کے مطابق کہ کن میں تاثیر زیادہ ہے کہ کن میں تاثیر زیادہ ہے عبادت شروع کی یہ لوگ بلندی کے نور اور اس کے اشراق و غلبہ سے محجوب ہیں اور یہ بھی خدا کے نور میں داخل ہے چھٹا گروہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے وہ کہتا ہے کہ نور آفتاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور چیزوں میں بھی انوار ہیں اور یہ مناسب نہیں کہ نورانیت میں کوئی شے رب کی شریک ہو انہوں نے مطلق نور کی جو تمام انوار کا جامع ہے عبادت شروع کی ان کا خیال ہے کہ وہ رب رب العالمین ہے اور تمام خوبیاں اس کی جانب منسوب ہیں لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں برائیاں بھی ہوتی ہیں انہوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ وہ ان برائیوں کو اپنے رب کی جانب منسوب کریں کیونکہ ان کے نزدیک ان کا رب برائیوں سے پاک ہے اس لیے انہوں نے ظلمت کا جھگڑا کھڑا کر کے جہاں کو نور و ظلمت کے حوالہ کر دیا دیا اکثر نے ان کا نام یزدان داہر من رکھا یہ لوگ سنویہ ہیں اس گروہ کے بارے میں اتنی ہی معلومات کافی ہیں دوسری قسم وہ ہے جو ان بعض انوار سے محجوب ہے جو ظلمت خیال سے ملحق ہیں یہ لوگ حص سے تجاوز کر چکے ہیں اور محسوسات کے علاوہ بھی ایک امر ثابت کرتے ہیں لیکن وہ خیال کی حد سے متجاوز نہیں انہوں نے ایسے موجود کی عبادت کی جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے ان سے کم تر رتبہ والا مجسمہ ہے پھر کراسیا کے بھی مختلف اقسام ہیں ان کے مقالات و مذاہب کی شرح مجھ سے نہیں ہو سکتی پھر اس کی اس کے مزید بیان سے کوئی فائدہ بھی نہیں لیکن ان میں سے بلند مرتبہ لوگ وہ ہیں جو خدا تعالی سے جسمانیت اور دیگر آواز خارش کی نفی کرتے ہیں لیکن ان سے بلندی کی نفی نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جو شے جہاد کے ساتھ موصوف نہ ہو یعنی نہ جہاں میں داخل ہو اور نہ جہاں سے خارج وہ ان کے نزدیک موجود ہی نہیں ہوتی انہیں معلوم ہی نہیں کہ معقولات کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ جہاد و مکان کی نسبت سے تجاوز کیا جائے تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ انوار الہیہ سے جو قیاسات عقلیہ فاسد کے قریب ہوں ملے ہوئے ہیں انہوں نے ایسے معبود کی عبادت کی ہے جو سمیع و بصیر عالم قادر حی اور جہاد سے منزہ ہے لیکن انہوں نے اس کی صفات کو اپنی صفات کی طرح تصور کیا حتیٰ کہ بسا اوقات بعض نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح حروف و آواز ہے بعض لوگوں نے اس میں ترقی کی اور بولے کہ نہیں بلکہ اس کا کلام ہمارے دل کے کلام کی طرح ہے ہے جس میں حروف و آواز نہیں الحاظہ جب ان سے سما و بسر اور حیات کی حقیقت دریافت کی جاتی ہے تو وہ معانی کے لحاظ سے تشبیح کی جانب رجوع کرتے ہیں اگرچہ لفظ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن انہوں نے خدا کے بارے میں ان الفاظات کے اطلاق کے معنی نہیں سمجھے اس لیے اس کے ارادے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح حادث ہے اور وہ ہماری طرح قصد و طلب کرتا ہے یہ مذاہب مشہور ہیں جن کی تفصیل کی حاجت نہیں یہ لوگ تمام انوار کے باوجود قیاسات عقلیہ فاسدہ کی ظلمت میں محجوب ہیں چوتھی قسم وہ گروہ ہے جو محض انوار سے محجوب ہے ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جن کا شمار دشوار ہے میں ان میں سے تین قسموں کی طرف اشارہ کروں گا اول قسم وہ ہے جنہوں نے صفات کے تحقیق معنی معلوم کر لیے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ کلام ارادہ قدرت اور علم وغیرہ اسما کا خدا پر اس قسم کا اطلاق نہیں جیسا کہ انسان پر کرتے ہیں اور انہوں نے خدا کی ان صفات کرنے سے اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف مخلوقات کی جانب منسوب کر کے کی ہے جیسا کہ موسا علیہ السلام نے فرعون کے اس قول کے جواب میں کہ رب العالمین کیا ہے تو جو موسا علیہ السلام نے جواب دیا تھا یہ لوگ ان صفات کے ساتھ اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں رب جو ان صفات کے معنی سے پاک ہے وہ آسمانوں کا محرک اور مدبر ہے دوسری قسم اس گروہ نے اول سے زیادہ ترقی کی کیونکہ ان پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آسمان بہت سے ہیں اور ہر آسمان کا جدا گانا محرک موجود ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں اور ان کی بھی کثرت ہے اور ان کے اور ان کی نور الہیہ کے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسا کہ ستاروں کی انوار محسوسہ کے ساتھ نسبت پھر ان پر بھی یہ ظاہر ہوا کہ یہ آسمان اور آسمان کے ضمن میں ہیں اور یہ تمام آسمان دن رات میں اسی آسمان کی حرکت سے حرکت کرتے ہیں بس اوپر کے رب جسم کا رب جو تمام آسمانوں حاوی ہے محرک ہے اس لیے کہ کثرت اس کے منافی ہے تیسری قسم وہ گروہ ہے جو ان سے بھی ترقی کر گیا ہے اور کہتا ہے کہ اجسام کی تحریک ملاقات و مباشرت کے طور پر ہے مناسب ہے کہ رب العالمین کی خدمت و عبادت اس کے بندوں میں سے ایک بندے کی آطات کے لیے ہو جسے فرشتہ کہتے ہیں اور اس کی انوار الہیہ محضہ کی طرف نسبت ایسی ہے جیسے انوار محسوسہ کی طرف چاند کی طرف نسبت اور ان کا گمان یہ ہے کہ رب ہی اس محرک محرک کے لحاظ سے متا اور حکم ماننے کے لائق ہے اور پروردگار نے ہر ایک کے لیے محرک پیدا فرمایا ہے اور یہ محرک بطریق امر ہے نہ کہ بطریق مباشرت اس امر کو سمجھانے اور ان کی ماہیت میں اشارات ہیں جنہیں اکثر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ کتاب ان کی متحمل نہیں ہو سکتی یہ تمام انوار محضہ کے ساتھ محجوب ہیں اور پہنچنے والے چوتھی قسم کے ہیں جن کے لیے یہ امر بھی روشن ہے کہ یہ متا ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہے جو وحدانیت محضا ہے اور اس متا کی وجود حق کی جانب ایسی ہی نسبت ہے جیسے آفتاب کے نور کے نور آفتاب کی نور محض کی جانب نسبت یا انگارے کی خالص آگ کی جوہر کی طرف پھر انہوں نے اس سے اس محرک کی جانب جو آسمانوں کو حرکت دیتا اور اس کی جانب جو اس تحریک کا حکم دیتا ہے رجوع کیا اس طرح وہ ایسے موجود تک پہنچے جو کہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں اور انہیں انہیں عقلیں پاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو مذکورہ تمام امور سے پاک اور مقدس پایا ہے پھر ان کی بھی کئی کئی اقسام ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جن سے وہ سب امور کہ جنہیں ان کی آنکھ دیکھتی ہے اس کے نزدیک جل اور پھٹ گئے لیکن وہ خود جمال اقدس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اپنی ذات کو اس جمال سے دیکھ رہے ہیں جس نے حضرت الہی سے ملنے کے سبب جمال پایا ہے بس ان میں جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں مٹ گئی ہیں ان سے آگے ایک اور گروہ ہے ان میں خواص الخواص ہیں انہیں ان کی اعلیٰ ذات کی تیزیوں نے جلا دیا ہے اور سلطان جلال نے انہیں ڈھانپ لیا ہے وہ اپنی ذات میں مٹ کر لاشے ہو گئے ہیں انہیں خود کا بھی لحاظ نہ رہا کیونکہ یہ لوگ خود سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور ان کے دل میں حق تعالی کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ تعالی کے سرشاد کا مطلب حاصل ہو گیا کل شعی حالک اللہ وجہ ان کا ایک ذوق و حال ہے جس کا ہم نے پہلے باب میں اشارہ کیا ہم نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے اتحاد کا کیسے اطلاق کیا یہ واسلین کی نہایت ہے بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے ترقی و عروج کے مدارج اس تفصیل سے طے نہیں کیے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان پر علوج نے زیادتی نہیں کی وہ اول ہی دہلا میں معرفت کی اس ہر شے سے کہ جس سے اسے پاک کرنا چاہیے پاکیزگی کی جانب سبقت کر گئے بس انہی بس ان پر اول ہی وہ شے غالب آ گئی جو اوروں پر آخر میں جا کر غالب آتی ہے ان پر دفتن تجلیات کا ہجوم ہو گیا اور ان اور اس کی ذات کی تیزیوں نے ان تمام چیزوں کو جلا دیا جنہیں بصر حسی حسی یا بصیرت عقلی معلوم کرتی ہے اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا طریقہ کار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اور دوسرا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ تعالی ان کے مقامات کے انوار اور ان کے اسرار کو خوب جانتا ہے یہ محجوبین کے اقسام کی طرف اشارہ ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اگر مقامات کی تفصیل کی جائے اور سالکین کے ایجابات کو تلاش کیا جائے تو ان کا عدد شمار ستر ہزار تک پہنچ جائے لیکن جب تم تفتیش کرو گے تو ان میں سے کسی کو بھی ان اقسام سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خارج نہ پاؤ گے کیونکہ وہ یا تو اپنی صفات بشریہ یا حسن خیال یا قیاسات عقل یا نور محض سے محجوب ہیں جن کا ذکر اوپر پر گزر چکا ہے یہ وہ بیان ہے جو مجھے ان سوالات کے جوابات میں اسی وقت معلوم ہوا ہے باوجود یہ کہ مجھے سوال ایسے وقت ملا جب کہ طبیعت پریشان تھی اور اس فن کے علاوہ طبیعت بھی دوسری جانب مائل تھی میں سائل سے التماس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے زیادتی سے جو میرے قلم نے کی ہے خدا سے معافی مانگے کیونکہ اسرار الہیہ کے بھور میں غوطہ لگانا بڑا خطرناک امر ہے اور انوار علویہ کا پردوں کے اوپر سے کھولنا نہایت دشوار کام ہے کوئی سہل نہیں والحمد للہ رب العالمین وصلى الله اللہ علیہ محمد و الطيبين الطاهرين